میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و مشہوری محبوبی مولائی عارف اللہ مجدد زما حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ناز شریف کے شاخ کیا اثر تھا رسالت کی شام میں نور سنت ہے کون مکانے نور سنت ہے کونوں مقام کیا تجلی تھی کی تیرے بیان میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں سنت ہے کونوں مقام نور سنت ہے کونوں مقام کیا تجلی کی تیرے بیان میں کیا تجلی کی تیرے میں اب دو سلطان کھڑے ایک سپنے اب دو سلطان کھڑے ایک سپنے کیا اثر تھا رسالت کی شانے اب دو سلطان کھڑے ایک سپنے اثر تھا رسالت کی شام پر پو تالے او گورے نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں پر کالے تالے او گورے نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ایک دفعہ یہ نکل گیا کہ اے بلال تم تو کالے ہو تو فوراً یہ احساس ہوا اور رونے لگے اور زمین پر لیٹ ہوئے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے سینے کے اوپر چلیے آپ میرے جسم کے اوپر چلیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور لیکن جسم پر نہیں چلے کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرر ہے مقرر ہیں لیکن دیکھو کہ خلیفہ تھے بڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی سے لیکن آپ کے منہ سے نکلتا نکلا اور فوراً احساس ہوا کہ میں کیا جاتی تھی اور پھر کیسی فنائیت سے زمین پر لیٹ گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ میرے جسم کے اوپر چلیے تاکہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی میری تلافی ہو جائے فر کالے گورے کدو نے کس طرح سے مٹایا جہاں کالے گورے کدو نے کس طرح سے مٹایا جہاں دی قرآن پاک میں ہے ان اللہ اخفاقن کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کسی اجمی کو عربی پر کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ان اللہ اخفاق بلکہ تم میں سب سے معزز وہی ہے جو اللہ کے نزدیک معذر ہوگا وہ مخلوق میں بھی معذر ہوگا تم میں سب سے معزز اور مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوا والا ہے فضیلت کی بات اگر ہے تو تقوا سے ہے اور یہ فضیلت بھی قیامت کے دن معلوم ہوگی کہ ہمارا دنیا کے اندر کیا حال تھا کیسے تھے اللہ کو ہم پسند آ گئے تھے یا نہیں یہ پتہ چلے گا اللہ کے جانے کے بعد مالک جب غلام کی قیمت لگائے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی قیمت لگانے کا غلام کو خود اختیار نہیں غلام اگر غلام کی قیمت لگائے تو اس کو اس کو وہ معتبر نہیں ہے ہاں مالک جب غلام کی قیمت لگائے جب مالک کہہ دے کہ ہم تم سے راضی ہیں خوش ہیں تب ہم خوشی منائیں گے تب ہمارا کام بنا تب ہماری قیمت جو قیمت ہماری ہمارا مالک لگائے وہ ہے ہماری قیمت ساری مخلوق واہ واہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری قدر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں مخلوق ایک دن فنا ہونے والی ہے اور خود جواب دہ ہونے والی ہے اللہ کے سامنے مخلوق مخلوق ہے غلام غلام ہے غلام جو ہے غلام کی قیمت لگانے کا حق نہیں رکھتا بلکہ مالک حق رکھتا ہے قیمت لگانے کا قیمت وہی معتبر ہوگی جو ہمارا مالک لگائے گا کس طرح سے مٹایا جہاں میں پر کس طرح سے مٹایا جہاں میں نور سنت ہے کونوں مقامی کیا تجلی کی تیرے بیان یہ کیا تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت شتر حلف قوم تھا اصلی پیشہ ہی تھا اونٹ چلاتے تھے اور اونٹوں کے غلہ بانی کرتے تھے مگر ان کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے مبارک سے جو فیض حاصل ہوا ان کو نور حاصل ہوا اس کی برکت سے وہ سلطان بن گئے حکمرانی کرنے لگے شتربان تھے لیکن حکمرانی کرنے لگے ایسے آتاب اور ایسے اخلاق ان کے اندر پیدا ہو گئے اور ایسی ایسا رتبہ اور ایسا ان کے اوپر حیبت اللہ نے ڈال دی کہ وہ حکمرانی کرنے لگے اور لوگ ان کی دعوے داری کرنے لگے صرف دل کی حکومت ہوتی ہے دلوں پہ حکومت کرتے تھے یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت شکر یہ تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت شکر بام جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل تیرے دو میں جس نے کاٹے بچھائے تھے دیکھا گل بادامہ میں گل بدامہ پھولوں سے بھرا ہوا یعنی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے بچھائے راستے میں تکالیف کی اذیت دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہی لوگ ایمان لا کر گل بدامہ ہو گئے یہ کانٹے مل گئے پھول یہ تھا اخلاق نبوت کی کا رتبہ اور آپ سل عظمت اور محبوبیت جس نے کانٹے بیچارے دیکھا گل بدامات گوستا میں جس نے کانٹے بچھائے سے دیکھا گل بدامات گوستا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قوم کا سب سے برا آدمی ہے لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور اس کا اعزاز و اکرام کیا جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا کہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ ایسا اس نے اخلاق سے پیش آئے کہ کیا ماجرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ یہ تو برا آدمی تھا لیکن اس کی وجہ سے میں اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا اور یہ حضرت والا نے تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو برے کے ساتھ اگر برے بن گئے تو پھر ہمارے اس میں کیا فرق رہا برے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو تب تو کمال ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو کوئی تمہارے ساتھ برا کرے مجھ کے ساتھ سلوک اچھائی کرو آ کر تمہیں ستانے لگے اذیت دینے لگے طرح طرح سے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ حجرن جمیلا کرو اس سے خوبصورت جدائی اختیار کرو اور اس کو جو حکم ہے کہ سلام اگر تمہیں سے جاہل لوگ ستانے لگے تنگ کرنے لگے تو ان کو بس سلام کر کے الگ حجر جمیلا اختیار کرو خوبصورت جدائی اختیار کرو کہ اس سے بھی فساد کرنے سے تیرے اور فساد پیدا ہوتا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھو اس سے دو فائدے ہوں گے کہ اس کی دشمنی کم ہو جائے گی اور دوسرے یہ کہ اگر اس کے ساتھ برائی کرو گے تو تمہارا اور دشمن ہو جائے گا اس کے ساتھ اچھائی کرو یا تو دشمنی اس کی ختم ہو جائے گی محبت میں تبدیل ہو جائے گی اور اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو کم سے کم دشمنی بھی نہیں کرے گا ستائے گا نہیں اس لیے ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے جس نے کاٹے دیکھا گل بدام تیرے بوستا میں جس نے کاٹے بچھائے تھے دیکھا گل بدام تیرے بوستا میں جو جلا تیر نقشے قدم پر کام رہا ہے وہ دونوں جہاں میں جو جوتا چلا تیرے نقش قدم پر کام راہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اللہ سے ملاتا ہے ہمارے رد والا مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا مشہور عالم شیر نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے بس جس نے سنت نبوی کو اپنایا اخلاق میں بھی اعمال میں بھی طاعات میں بھی گفتار میں بھی کردار میں بھی رفتار میں بھی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ اور اخلاق مبارکہ کو اپنایا صرف نماز ہوگا زکات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کیا کرتے تھے کس طرح گفتگو کیا کرتے تھے کس بات پہ غصہ ناراض ہوتے تھے کس بات سے خوش ہوتے تھے اور بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے تھے دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے تھے اور تجارت کے تجارت میں کیسے اثرات تھے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کیا تھے اور کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے نماز کیسے پڑھا کرتے تھے یہ سب چیزیں ساری کی ساری ملا کر یہ سب سنت نبی نقش قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ سو فیصد سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے حضرت والد ہے کیا بہترین شعر یاد آیا گر ابتدائے سنت نبوی کہو چلن گر ابتدائے سنت نبوی کہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا رفتار یعنی اس کی رفتار تیز ترین ہو جائے گی اللہ تک پہنچنے کی رفتار جتنی زیادہ سنت پر عمل کرے گا اتنا ہی تیز رفتاری سے اللہ کا قرب حاصل کرے گا واہ سن کر ابتدا سنت نبوی کا ہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا اور اور بھی بھی اشارے ہیں حضرت کے اتباع سنت پہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو مومن جو فدا فدا ہو یعنی ہر وقت اس کو فدا کاری کا جذبہ ہو کہ میں اب جو عمل کرنے والا ہوں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کیسا عمل تھا سنت کیا ہے ہر ہر عمل پہ فدائیت ہو ہر لمحہ اپنی زندگی سنت پر فدا کرے مومن جو فدا نقش کفے پائے نقیب ہو دے قدم آج بھی عالم کا خزینہ عالم کا خزینہ کیا ہے سب سے بڑا خزانہ اللہ کی محبت ہے اور سارے کی ساری کامیابیاں وہ کامرانیاں خود اس کو آواز دیں گی اے خوش خرام اے خوش خرام کامیابیاں اس کے پیچھے پیچھے آئے گی مومن جو فدا نقش کفے پائے ندی ہو وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ آج جن کی مصیبتیں ہیں بدینی کی وجہ سے بے دینی کی وجہ سے بدینی کی وجہ سے اگر دین پر آ جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو دین ہے بس دین پر آ جائیں سنت پر آ جائیں تو یہ طوفان یعنی کہ جو معاشرے کے خرابیاں ہیں اور یہ مصیبتیں پریشانیاں حادثات سب کے سب وہ انشاءاللہ شاء دفاع ہو جائیں گی اور دل کو چین اور سکون اور خوشی حاصل ہوگی جو چلا تیرے نقشے پر کامرا ہے وہ دونوں جہاں میں جو چلا تیرے نقشے پر کامرہ ہے وہ دونوں جہاں میں نور سنت ہے مقام میں کیا تجلی کی تیرے بیان میں جو قمر جیسے انجم میں روشن سہارا سہارا وہ قمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے محفلے اخترا جو وہ قمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے محفلے اخترا میں اخترا اختر کی جمع اور اختر سے تاریخ کو کہتے جو کمر ہو کمر جیسے انجم روشن ہو کمر جیسے انجم روشن آپ تھے نیلے افسر میں ہو کمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے نفسر میں نور سنت ہے کونوں مکانے کیا تجلی کی تیرے میں نور سنت ہے کونوں مقامی کیا تجلی کی تیرے بیاں میں آپ کی شان بے انتہا کو اس طرح لائے رکھ زبان میں آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اکثر بیاں میں آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اکثر بیاں میں سنت ہے مقام میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں اب تو سلطان کھڑے ایک سب میں کیا اثر کی سرکار کالے گورے کتوں نے کس طرح سے مٹایا جمانے یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت شکر میں جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بدامہ تیرے وہ سامنے جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بدامہ تیرے وہ سامنے جو چلا تیرے نقش قدم پر کامرا ہے وہ دونوں جہاں میں جو چلا تیرے نقش قدم پر کامرا ہے وہ دونوں جہاں میں بھر جیسے انجم میں روشن آپ تھے نیلے افطرام ہو کا بھر جیسے انجم میں روشن آپ تھے نٹلے افطرام آپ کی شان بینک کو طرح لائے اکثر بیاں میں آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اکثر بیاں میں سنت ہے کون متا کیا تجلی تھی تیرے بیاں ہاتھ بٹانا چاہیے آدمی سب کام کرے گا مجھ سے یہ کچھ مضمون پڑھ کے سنا دیا تھا معارف ربانی سفر نامہ ریویژن سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے سفر نامہ ری یونین اس کا نام ہے معارش ربانی اس میں ذکر فرما رہے ہیں کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہاں سے جانا بھی ہے اور ایسی دنیا سے دل کا لگانا حماقت ہے جس کو تھوڑے دن کے بعد ہمیں چھوڑ کر جانا ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہو اور لوٹ کر بھی کبھی نہ آنا ہو تو اس مضمون پر حضرت فرما رہے کہ دنیا میں چار چار چار ایسی چیزیں ہیں چار محبوب ہیں دنیا میں جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے ان کی محبت جو ہے ان چار چیزوں کی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے <clears throat> تو یہ کیونکہ طویل مضمون تھا اس لیے موقع نہیں تھا آج انشاءاللہ اس کو اس کا کچھ حصہ پڑھ کے سنا تھا <clears throat> حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ ہمارے باپ دادا جو دنیا سے رخصت ہو گئے کیا ان میں آج تک کوئی لوٹ کر آیا ہے ان کی بلڈنگ ان کی قالین ان کا کاروبار ان کے ٹھاٹ باٹ کچھ ان کے لیے مفید ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت دل میں ہو بس ایک ہی سامان ہم اللہ کے یہاں لے جا سکیں گے جب ہماری روح نکل جائے گی اور ہمیں نہلایا جائے گا اور کفن دیا جائے گا اور قبر میں داخل کیا جائے گا تو نہ مکان جائے گا نہ بیوی بچے جائیں گے ہمارے ساتھ صرف ایک نعمت جائے گی اور وہ نعمت اللہ کی رضا اور ان کی محبت اور نیک اعمال اور اللہ اہل اللہ کی دعائیں ہیں بس یہ خزانے ساتھ جائیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جائے گا پہلا محبوب حسین صورتیں یعنی یہ محادیب اربا کے عنوان سے ہے یہ محابیب محبوب کی جمع ہے اربا مانے چار چار ایسے محبوب انسان کو ایسی چیزیں محبوب ہوتی ہیں چار قسم کی جن کی وجہ سے وہ دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ نہیں پاتی یا دل سے نکل جاتی ہے پہلا محبوب حسین سوتے ایک دن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غالب نے کہا تھا چند تصویر بتا چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا فرمایا کہ میں نے اس شعر میں ترمیم کر دی اور اس شعر کو یوں کر دیا چند اور کتب چند بزرگوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا اہل اللہ میں اور عشق مجاز کے مریضوں میں کس کس قدر فرق ہے دیکھو ان کی کیا سوچ ان کے کیا مقاصد ہیں اور یہ اہل اللہ کے کیا احوال ہے چند اور کتب چند بزرگوں کے خطوط پاک مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا جو لوگ حسینوں سے قتو کی دعوت کرتے ہیں شیطان ان کو پٹواتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں جو ان کو دیکھے گا وہ اس کو اپنے جال میں پھنسا لے گا ایسے لوگوں کا وہی حال ہوتا ہے جو غالب کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور میرے گھر کی تلاشی ہوگی کہ دیکھیں غالب صاحب نے کیا ترکا اور میراث اور کون سی دولت چھوڑی ہے تو میرے صندوق میں حسینوں کی چند تصویریں ہوں گی اور ان کے چند خطوط ہوں گے اور اس خط میں کیا لکھا ہوگا تھوڑا سا آپ کو بتائے دیتا ہوں <laughs> تاکہ آپ لوگوں کا انتظار ختم ہو جائے اس میں غالب نے لکھا ہوگا دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے میں تو اس میں ترمیم کر کے کہتا ہوں اس کے پیچھے سے یہ ہوا کیا ہے یہ حضرت والا کا ہی خاصہ تھا کہ جلنے اور سڑنے والی لاشیں جن کے پیچھے پڑ کے انسان اللہ کو کھو بیٹھتا ہے اللہ کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور غیر اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے یہ حل والا کا خاصہ تھا کہ ایسی ایسی تراکیب سے ایسے عمانات سے تربیت فرماتے تھے کہ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے عشق مجاز سے نفرت پیدا ہو جائے کیا بدبودار گندی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو گناہ کے سارے مراکز گندی جگہ ہیں لیکن جو حلال حلال اپنی بیوی سے محبت کرنا حلال بیوی سے محبت کرنا بالکل جائز ہی نہیں بلکہ آسن ہے اور اس اس کے اس کے ساتھ ہر حسن سلوک کرنا اور حتیٰ کہ اس کی جو حقوق واجبہ ادا کرنا سب کا سبب ثواب اور سکتا ہے کتنی پیارا دین ہے ہمارا کہ حلال چیزوں حلال چیزوں میں مشغول ہونا جو ہے اللہ نے عبادت بنا دیا قرض فرما رہے ہیں کہ اللہ جزائے خیر دے مولانا اشرف علی رحمۃ رحمت علیہ کو فرماتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کوئی بزنس مین اچھا مال دکھا کر خراب مال دے دے تو آپ اس گلی سے گزرتے بھی نہیں بلکہ سات پشتوں کو نصیحت کر دیتے ہیں کہ کھلا بزنس مین فراڈی ہے کبھی اس سے مال مت خریدنا کیونکہ یہ ظالم مال اچھا نمونہ دکھا کر خراب مال بیچ دیتا ہے لیکن شیطان سے آپ بار بار دھوکہ کھاتے ہیں جو اپنے مال کے تین نمونے دکھاتا ہے یعنی حسینوں کی آنکھ حسینوں کے گال اور ان کے کالے بال اب آدمی سمجھتا ہے کہ واہ بھائی یہ تو بہت اچھا مال ہے اسے میری بات نہ سمجھنا حضرت مولانا علی صاحب خانوی نمبر اللہ قدر فرماتے ہیں کہ شیطان ان مالوں میں سب کو پھنسا لیتا ہے ملا کو بھی صوفی کو بھی اور پیر کو بھی اگر اللہ کا فضل و احسان اس پیر کے شامل حال نہ ہو اب جب وہ اس کے جال میں پھنس گیا کہ واہ واہ شیطان کا مال تو بہت اچھا ہے آنکھیں غضب کی ہیں بڑی خطرناک ہیں اور کالے بال بھی غضب کے ہیں اور دیکھو ان کے ہونٹ کیسے نازک ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے یہاں حضرت والا نے فرمایا تھا یہ ہتکڑی اس کو پنکھڑی مت سمجھو بلکہ ہر جب وہ بڈی ہو جاتی ہے اس سے عشق لڑایا آخر کو اس پہ برا پائے گا یہ پنکھڑی جو ہے وہ ہتھ کڑی معلوم ہوگی یعنی وہ مال مال کا اچھا حصہ دکھاتا ہے مگر حکیم علومت فرماتے ہیں کہ جس نے شیطان کا یہ مال خرید لیا یعنی حسینوں کے گال کالے بال اور ان کی آنکھیں پھر اس کو شیطان بعد میں کون سا مال دیتا ہے پاخانہ اور پیشاب کا مقام تو یہ آخری اسٹیشن اتنی خراب جگہ ہے اس گندی جگہ پہنچا کر پھر وہ بندوں کی گاڑیوں اور ٹوپیوں کی آبروؤں کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایمان کو تباہ کر دیتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث نقل فرمائی ہے جس نے فرمایا ہے کہ ان نظر میں ابلیس مسموم ان کے نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور خالی تیر نہیں بلکہ مضموم زہر میں بجا ہوا تیر ہے کہ جس جگہ زہر میں بجا ہوا تیر داخل ہو جائے پورے جسم میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور نظر ایسا تیر ہے کہ یہ قلب کے قلب کے اوپر آنکھوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور قلب کے اوپر قلب میں جا کے سارا زہر چھوڑ دیتا ہے اور اس کی ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے فرمایا کہ ایسا حفیظ مرض ہے کہ پھر جو عشق مجازی میں یا کسی صورت کے حسن میں گرفتار ہو جاتا ہے پھر سجدے میں بھی سر رکھتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا خیال رکھ کے اس معشوب کی طرف رہتا ہے کتنی خراب ہے اور کتنوں کا خاتمہ اس بد نگاہی کی وجہ سے خراب بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ حفاظت کیا اس میں آپ لوگوں کو شک ہے بھائی جو مال وہ دکھاتا ہے اس کے مقابلے میں جہاں آخر میں وہ پہنچاتا ہے وہ مال گندا ہے یا نہیں یہ پیشاب پخانے کے مقامات گندے ہیں کہ نہیں اس کے بعد جو ذلت و رسوائی ہوئی وہ الگ رہی اس کے برعکس اللہ کے عشق و محبت میں ہر طرف عزت ہوتی ہے اللہ کی محبت میں کوئی اپنے شہر پر عاشق ہوتا ہے تو اس کا نام بھی چمک جاتا ہے دیکھو خواجہ عزیز الحسن مزدو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے عاشق تھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر شمس الدین تبریزی کے عاشق تھے مولانا رومی فرماتے ہیں مولوی نشد روم تا غلام شمس تبریزی نشد اے دنیا والو جلال الدین رومی کو لوگ ملا ملا کہتے تھے لیکن وہ مولا روم کب بنا جب شمس الدین تبریزی کی غلامی کی اور یہ غلامی کرنے والا کوئی غریب ملا نہیں تھا مولانا رومی شاہ شاہم کے سگے نواسے تھے مصنوعی میں ان کے ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار ہیں جو عشق الہی کا آتش فشاں ہے اور یہ اس مقام کے بزرگ تھے کہ ایک مہینہ پہلے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے بزرگوں کو بعض وقت کشف ہو جاتا ہے جیسے جگر کے تحجد گزار اللہ والے استاد اکبر گونڈی کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا اور یہ آخری شعر کہا جس کے بعد کوئی کلام نہیں ہوا وہ اٹھی موج میں وہ جام مینا میں تلاسم ہے جہاں بے نشان سے دعوت پرواز ہے ساتھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے جامو مینا اور دریائے رحمت میں تلاتم ہے یعنی میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے میری روح کو پرواز کے لیے دعوت نامہ آ رہا ہے اسی طرح مولانا رومی کے انتقال سے ایک مہینہ پہلے کونیا میں زلزلے کے جھٹکے آنا شروع ہوئے مولانا نے اعلان فرمایا کہ زمین بھوکی ہے لکمے پر چاہتی ہے اور جس دن جنازہ دفن ہوا زلزلے آنے ختم ہو گئے یہ ہیں اللہ والے بس جس نے بھی اللہ پر اپنے کو فدا کیا اور اللہ کے لیے اللہ والوں پر اپنے کو فدا کیا یاد ہے دیکھو کو کہ اللہ کے لیے اللہ والوں پر فدا ہو کوئی اور مقصد نہ ہو تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کی عزت رکھی اور بننے کے بعد بھی ان کے تذکرے قائم رہے نیک تو سنت ہا بیمان ور بس رئیماں ظلم لانت ہا بیمان نیک بندے چلے گئے مگر ان کی نیکیوں کے تبکرے ہوتے ہیں اور کمینے لوگ چلے گئے مگر ان کے کمینے بند بن اور بدماشیوں کے تذکرے ہوتے ہیں کہ بڑا بدماش تھا بڑا خبیز تھا اس پر میرا شعر ہے حضرت والا کا شعر عشق مجازی کمیر ملتا ہے بس یہ سلا عشق مجازی کمیر ملتا ہے بس یہ سلا ہر طرف آواز سنی دت تری بدماشی ہر طرف آواز سنی دت تری بدماش کرسچن عورتوں اور ٹیڑیوں کے عشق سے یعنی عشق مجازی اور غیر اللہ سے دل پھنسانے سے کیا ملتا ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص خلا لڑکے یا خلا لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے تو دل میں اس کی ذلت آتی ہے اور اگر بد فیری کے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو فائل اور مقبول ایک دوسرے کی نگاہ میں دلیل ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ ایک دوسرے سے دعا بھی نہیں کرائیں گے کیونکہ جانتے ہیں کہ دونوں نے شیطانی کام کیا ہے اور شیطان شیطان سے دعا نہیں کراتا بلکہ گناہ کرنے سے پہلے جو عزت تھی وہ خاص میں مل جاتی ہے اور بزرگ سمجھ کر جو لڑکی کہتی تھی کہ حضرت دعاؤں میں ہم کو یاد رکھیے گا حضرت دعاؤں میں ہم کو یاد رکھیے گا گناہ کرنے کے بعد وہی لڑکی اب اس کو بابا نہیں کہتی بلکہ پاپا کہتی ہے پاپا پاپ پاپ کرنے والا ہندی میں کہتے ہیں گناہ کو اب وہ اس کو بابا نہیں کہتی بلکہ پاپا کہتی ہے اور لڑکا بھی ایسے نالائق لڑکا بھی ایسے نالائق سے کبھی دعا کے لیے نہیں کہے گا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا اور عالی جناب بھی نہیں کہے گا ہاں جنابت سے جناب کہہ سکتا ہے اس پر میرا ایک شعر سنیے میری شاعری محض اللہ کے لیے اور اصلاح نفس کے لیے ہوتی ہے عشق مجازی کمیر ملتا ہے بس یہ سلا عشق مجازی کمیر ملتا ہے بس یہ سلا ہر طرف آواز سنی ڈر تیری بدماش کی یہ آج کل کے بعض لوگ بھی جو ہے اپنے باپ کو پاپا پاپا پاپا کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں نیت تو ان کی اچھی ہوگی لیکن حضرت کی یہ بات فرمانے سے یہی لگتا ہے کہ ایسے لفظ سے باپ کو نہیں پکارنا چاہیے اس کے برعکس اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ سمندر کے کنارے سجدے میں رو رہا ہو اور آپ دور سے اسے دیکھ رہے ہو اس لیے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے جو خاص تربیت یافتہ فیض یافتہ لوگ ہیں وہ اپنی اولاد سے اپنے آپ کو اب آج تک اب بھائی کہلاتے ہیں وہ چھوٹے بچے حافظ رحمان صاحب کے بچے اور بھی سب ابا ابا کہتے ہیں ابا والا دیوالا رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا صاحب وہ بھی حضرت کے پاس حاضر ہوتے ابا ابا کہ حضرت فرماتے تھے کہ ابا کہنے سے مجھے ربا کی یاد آ جاتی ہے سبحان اللہ اللہ عالم کی بات اس کے برعکس اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ سمندر کے کنارے سجدے میں رو رہا ہو اور آپ دور سے اسے دیکھ رہے ہوں کہ دامن کوہ میں سمندر کے ساحل پر ایک بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اشبار آنکھوں سے دعائیں مانگ رہا ہے تو بتائیے کہ آپ کا دل اس کے پاس جانے کو چاہے گا یا نہیں دل چاہے گا کہ ہم بھی چل کر اس سے دعا لے لیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک دن یہ زندگی بے وفائی کر کے ہم کو قبروں میں ڈالنے والی ہے میں آپ سب حضرات سے پوچھتا ہوں علماء حضرات سے بھی تاجر حضرات سے بھی اور جوانوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ مرنے کے بعد کس کی محبت کام آئے گی اگر کسی عورت یا حسین لڑکے سے دل لگایا تو ایک دن وہ بوڑھی عورت بوڑھی اور لڑکا بڈھا ہو جائے گا یا نہیں اور بڈھے بھی کیسے ہوں گے اس پر میرے شیر سن لیجیے کمر جھک کے نکلے کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی کمر جھک کے نکلے کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی یہی جوانی اگر خدا پر فدا ہوتی تو ولی اللہ ہو جاتے آہ یہ جوانی کہاں برباد ہوئی جو جوانی خدا پر فدا ہوتی ہے اللہ اس کو بے شمار جوانی دیتا ہے روح میں ہزاروں جوانیوں کا کیپ ڈال دیتا ہے اللہ اپنے اوپر مرنے والوں پر بے شمار حیات برسا دیتا ہے جو زندگی خدا پر فدا ہوتی ہے اس زندگی پر بے شمار زندگی برستی سبحان اللہ جو زندگی خدا پر فدا ہوتی ہے اس زندگی پر بے شمار زندگی برستی ہے اس کی حیات در حقیقت حیات ہے باقی تو سب مردے ہیں مردوں پر مرنے والا کیسے حیات پا سکتا ہے اگر آپ قبرستان میں دو مردوں کو دیکھیں کہ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں بہت و کنار کر ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھ کر ہنسی آئے گی یا نہیں کہ دیکھو ان کم وقتوں کو کہ مرنے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے اسی طرح یہ جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں کیا یہ مردے نہیں ہیں جن کا انجام مردہ ہونا ہے وہ کیا زندہ ہیں زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی لہذا اللہ والوں کو ان پر بھی ترس آتا ہے کہ کہاں زندگی ضائع کر رہے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا میں نے پشاور کے میڈیکل کالج میں طلبا سے کہا کہ دیکھو تم جو ٹیڈیوں کے ساتھ اسٹڈی کر رہے ہو حضرت کے الفاظ دیکھو سے قافیہ کیسے حضرت بلاتے ہیں حالانکہ انگریزی زبان حضرت نے شاعری مڈل اسکول میں کی اور ہو دو چار جماعت پاس کرنا اس زمانے میں کہا انگریزی کا فارسی ہوتی تھی ہندی ہوتی تھی لیکن حضرت والا فرماتے کہ میں لوگوں کی باتوں سے ان الفاظ کو کر لیتا ہوں اور مجھ کو کے لیے الفاظ الہام ہوتے ہیں تھے حضرت حضرت والا ان الفاظ کو کافیوں کے ساتھ کیسے کرو دیتے ہیں حضرت والا کا ایک شعر مجھے یاد آیا مولانا دعوت اور تم کے لیے فرمایا حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں بہت بڑے عالم ہیں ترکیشور کے ترکیشور میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے پھر اب آج کل برطانیہ میں لسٹر اور باٹلی دو شہر ہیں ان کے کیونکہ ان کی دو دو بیویاں ہیں ماشاء اللہ ان کے لیے حضرت نے فرمایا کہ وہ ففٹی ٹو ہے مگر طاقتیں ٹو فائیو رکھتا ہے ٹو فائیو کا استعمال جو ہے یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا انگریزی بہت سے انگریزی پڑھے بھی نہیں کر سکتے وہ ففٹی ٹو ہے مگر طاقتیں ٹو فائیو رکھتا ہے یہ جوانی کی طاقت رکھتا ہے وہ ففٹی ٹو ہے مگر طاقتیں ٹو فائیو رکھتا ہے اگرچہ شہر ہے ظالم مگر ٹو وائف رکھتا ہے اگرچہ شہر ہے ظالم مگر ٹو وائف رکھتا ہے دیکھو انگریزی کا کیسا استعمال ففٹی ٹو کو الٹ کر دیا ٹو فائیو کے اور شیر کا قابل دیکھو ٹو فائیو کرنے سے کافیا کتنا زبردست ہو گیا ٹو فائیو اور وائف واہ واہ میں نے پشاور کے میڈیکل کالج میں طلبا سے کہا کہ دیکھو تم جو ٹیڈیوں کے ساتھ اسٹڈی کر رہے ہو تو سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا حافظہ کمزور ہے یا نہیں تمہاری پنڈلیوں میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے یا نہیں یہ بتا کر رہتا ہوں کہ آج کل بےچارے بڈھے تو پھر کسی قابل ہیں لیکن جوانوں کو چکر آ رہے ہیں ان سے مشقت نہیں ہوگا یہ حقیقت ہے کتنے جوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے ذرا سا کام کیا ایسے پڑ گئے ہانپنے لگ گئے تمہاری پنڈیوں میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے یا نہیں تمہارے ارادوں میں پستی اور دل میں کمزوری آ گئی ہے کہ نہیں بلی کودتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیر آ گیا تمہارے خیالات میں بلندی باقی نہیں رہی تم پر ہر وقت مایوسی چھائے رہتی ہے اور نیند بھی مشکل سے آتی ہے دیر تک بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہو تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے جو کچھ یاد کرتے ہو وہ سب بھول جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تم ٹیلی کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہو جب میں نے یہ بات پیش کی تو میڈیکل کالج کے طلباء نے بعد میں میرا پٹا نوٹ کیا اور کہا کہ آپ ہماری بیماری کے ماہر ہیں آپ نے ہماری بیماریوں کا ایکس رے کر دیا میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں نے جوانوں کے معاملے میں اسپیشلسٹ کا کورس کیا ہے تخصص کیا ہے کیونکہ جوانی میں میں حکیم ہو گیا تھا اس لیے ہر ہر نوجوان نوجوان کو ہر جوان کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ یہ کس حالت میں ہے اس کی نظر سے نظر ملی تو اس کا سارا جغرافیہ اور تاریخ فوراً ذہن میں آ جاتی عاشقی میں حاصل ہے دستکار پہچانتا ہے ظالم ہر قسم کی نگاہیں یہ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو حکیم ملومت کے خلیفہ تھے عالم اور محدث تھے ان کا ایک اور شعر یاد آیا بڑا اصلاحی شعر ہے اس کو ضرور نوٹ فرما لیں فرماتے ہیں عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت عشق بتا میں اسد عشق بتا مانی حسین صورتوں کا عشق عورتوں کا عشق عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت دو زخم میں ڈھونڈتے ہو جنت کی پاس گاہیں عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت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 ستر سال کی بڈیاں ہو جائے گی تب ان کو پوچھو گے بول رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ابھی یہ مضمون چل رہا ہے انشاءاللہ باقی اس کو کل تو جمعہ ہے لانڈی جانا ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے ہفتہ حیدرآباد پھر اتوار کو انشاءاللہ اس ان شاء گے آگے حسینوں کی فنائیت کا مراقبہ ہے حضرت نے سکھلایا ہے کہ جس کو کوئی ایسی کیفیت ہو دل میں حسینوں کا عشق نہ جا رہا ہو یا اس کو مرض ہو یا اس میں ابتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ ایسے مرافع کرے اس سے انشاءاللہ اس کو حسینوں کا عشق جاتا رہے گا اس دعا کر لو آج جمعرات بھی ہے جمعے جو جو جمعے کے اعمال ہیں ان کی فضیلت ابھی سے شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد جو جیسے غسل وغیرہ کرنا غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا اور جمعے کا جو بھی اہتمام ہے اور اس کے علاوہ ضرور شریف کثرت کرنا اور جتنی مقدر تحافل کوئی عبادت کر لینا چاہے دو رکاتی ہو دو رکاتی پڑھ لے اور اللہ سے مانگ لے جو عادت ہو بہت مبارک وقت ہے اور جمعے کے دن اثر سے ویسے تو جمعرات کے مغرب کے بعد سے ہی چونکہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے تو <clears throat> جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت سارا ہی وقت رہتا ہے لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ سے مغرب کے درمیان جمعے کے دن خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے تو وہی سب سے بڑی حاجت ہم سب کی یہی ہونی چاہیے کہ کوئی کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے ایک الگ گار ہے وہی اور حاجتیں بھی مانگ لو جائز حاجتیں لیکن اللہ سے اگر اللہ کو نہ مانگا تو پھر کچھ بھی نہ پایا اللہ سے اللہ کو مانگو جو اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بیٹھنے کو قبول فرما لے جو کچھ عرض کر دیا اللہ میں تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اس کی فنائیت اور اس کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے اور آخرت کی تیاری کی فکر نصیب دے ہاں۔ اور ان اعمال کی توفیع نصیب دے جو آخرت کی کامیابی کے لیے درکار ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کاملہ ہم سب کو دے کر ہم سب کو محبت کاملہ عطا فرما کر دنیا سے اٹھائے اللہ الحق حقم اور اللہ محبت حکومت اور من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم اللهم اللهم إنا إنا نسألك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من من من سخطك والنار حبك حبك حبك وحب يحبك والعمل الذي يبلغني اجعل أحب إلي أنفسنا ومن ومن أهلنا الماء الفائد اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم يا الله جو بیمار ہے اپنے فضل سے اللہ جو جسمانی ہو روحانی ہو ہر طرح کی بیماری کو اللہ شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرمائے اے اللہ جن لوگوں کو جو بھی حاجت ہو ان کو مقاصد حسن آنے کا مراد فرما دے اے اللہ محض اپنے فل سے ہماری دعاؤں کو قبولیت بھی عطا فرما دے ظہور بھی عطا فرما دے صلی اللہ جاگا ادا خلق ہی محمد و آمین محلی حساب تعمیر